تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پا تو انہیں عیسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو